کو جی بھر کر کے انہوں نے گالیاں دی ہیں ان کے اس عمل کے تعلق سے حدیث رسول کیا بولتی ہے حدیث ملازہ وار عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله کفر رواہ مسلم فی کتاب الایمان حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گالی دینے والا فاسق ہے اور کسی مسلمان سے قتال کرنے والا کافر ہے اس حدیث پاک کی روشنی میں مسلمانوں کو گالیاں دینے والا فاسق ٹھہرتا ہے اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کیا اہل حدیث مسلمان ہیں کہ جو اہل حدیث کو گالی دے وہ فاسق ہے تو آئیے ہم یہ ثابت کر دیں کہ اہل حدیث مسلمان ہیں حدیث پاک ملازہ جاؤ وان آنے ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته رواه مسلم في كتاب الإيمان ورواه البخاري في كتاب الصلاة حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہماری نماز پڑھے کون سی نماز جو نبی کی نماز تھی جو صحاب کرام کی نماز تھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی الحمد اہل حدیث نبی کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں صحاب کرام کے طریقے پر نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں وسطبل قبل اور جو ہمارے قبلے کا رخ کرے ظاہر ہے کہ اہل حدیث کا اور کوئی قبلہ ہے ہی نہیں سوائے اس قبلے کے جس قبلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنایا گیا اور جو صحابہ کرام کا قبلہ تھا عقل زبی اور جو ہمارا زبیحہ کھائے ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحاب کرام کا زبیحہ کیا تھا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانور کو ذبح کرنا یہ تھا صحاب کرام کا زبیحہ الحمد ہم اسی طریقے کا زبیحہ استعمال کرتے اگر یہ تین چیزیں کسی آدمی میں ہوں جو ہماری نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارا زبیہ کھائے اس کے بارے میں فرمایا گیا فذالک المسلم کل مسلم الو ذمت اللہ و ذمت رسولی تو ایسا آدمی مسلمان ہے اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول کے ذمے کے اندر کوئی گڑبڑی مت کرو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ اہل حدیث الحمد مسلمان ہیں ثابت یہ ہوا کہ اہل حدیث کو گالی دینے والا فاسق اور ان سے قتال کرنے والا کافر کفر کا مرتکب ہے یہ تو تھا گالی کا جواب پہلی گالی کا ارے کمینے کا جواب انگریز کی اولاد ہیں ہم اب آئیے حدیث پاک کی طرف کیا ہم انگریز کی اولاد ہیں پہلے میں ایک حدیث پاک پیش کر دوں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں لائے ہیں پہلے اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں روایت اس طرح ہے وام معاویت ابن قرت ان ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فسد اہل الشام فلا خیر لکم ولا تزال طائفة من امتی منصورین لا يزرهم من خزلهم حتى تقوم الساعة قال محمد بن اسماعيل وقال علي بن المديني هم أصحاب الحديث رواه الترمذي في كتاب الفتن یہ روایت امام الترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لائے حضرت معاویہ ابن قرا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں ان کے باپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کے لوگ خراب ہو جائیں تو تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں تمہارے لیے کوئی خیر نہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مدد کیا جانے والا رہے گا جس کی مدد کی جائے گی اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت امت کے اس فرقے کو امت کی اس جماعت کو امت کے اس گروہ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا قیامت تک ضرر نہیں پہنچا سکتا اور یہ فرقہ قیامت تک رہے گا اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام المحدثین حضرت محمد ابن اسماعیل البخاری اور ان کے استاد محترم مشہور ناقد حدیث مشہور محدث علی ابن مدینی دونوں کہتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد اس گروہ سے مراد اصحاب الحدیث ہیں ہم اصحاب الحدیث یہ اہل حدیث ہیں اب بتاؤ جب اہل حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ان کے استاذ علی ابن مدینی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ٹھہرتے ہیں تو پھر انگریز کی اولاد کیسے ہوئے غور کرنے کی بات ہے ایک روایت اور لے لیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ اس کے اوپر وہ حدیث ملاحظہ ہو وانا عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا یاتین علی امتی ما اتى علی بنی اسرائیل حد من نال بنال حتى ان كان منهم من اتى امه على نیت لكان في امتی من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت إلى سنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان باب افتراق هذه الأمة وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت میں بھی وہ آدمی ہوگا جو ایسا کام کرے گا اور آگے آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ بہتر فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی کل ہم فنار سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے کہ وہی ناجی ہوگا وہی جنتی ہوگا پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول اس فرقے کا نام کیا ہوگا آپ نے نام نہیں بتایا منہج بتایا کہ طریقہ کار سے پہچان لوگے وہ فرقہ کون سا ہوگا جو ناجی ہوگا اور جو جہنم سے نجات پانے والا ہوگا منہج بتایا گیا ما انا علیہ و صحابی جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا یہ منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی روشنی میں فرماتے ہیں اگر اس حدیث سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے ما انا علیہ و اصحابی سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے علم یکنو اہل الحدیث فلا ادری منہم تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ اس فرقے سے اور اس جماعت سے مراد بحمد اللہ اہل الحدیث ہی ہیں ایک روایت حضرت صوبان کی جسے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ ملا ہے روایت اس طرح ہے وان صوبان اس حدیث کو ملا لیں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے وان صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يزرهم من خزلهم حتی یاتی امر اللہ عز و جل رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پر ذرا رک کر میں ذرا کچھ شرح بست کے ساتھ کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ برابر رہے گا کس پر رہے گا الحق حق کے اوپر رہے گا منصورین اللہ کی طرف سے اس کی نصرت و تائید ہوگی اور لا یزرہم من خزلہم ان کو رسوا کرنے والے ان کو بدنام کرنے والے خزلان کے معنی رسوائی بدنامی ان کو بدنام کرنے والے جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے انہیں رسوا کرنے والے بدنام کرنے والے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آ جائے یعنی قیامت قائم ہو جائے یہ روایت ابن ماجہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے پہلی چیز قابل غور ہے لا تزالو جانتے لا تزالو کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے کہا جائے عربی میں جب زالہ کے اوپر ما داخل کیا جاتا ہے تو اس سے ہمیشگی اور استمرار بلا انقطاع سمجھا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو رہی ہے بیچ میں کٹ اپ نہیں ہے ایسے موقع پر عربی میں ما زالہ کا استعمال ہوتا ہے مثلا میں یہ کہوں ما زالا زید غنی زید ہمیشہ مالدار رہا یعنی وہ زندگی بھر مالدار ہی رہا زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا یعنی کانٹینیوڈ برابر رہا اور بلا انقطع رہا استمرار بلا انقطع زندگی کے کسی مرحلے میں وہ مفلس نہیں ہوا ما زال زید الغنی زید ہمیشہ غنی رہا استمرار ہے غنا کے اندر اور بلا انقطع ہے کہیں کٹت نہیں ہے وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا لا تزالو برابر رہے گی یعنی استمرار بلا انقطاع اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی تھی ورنہ لا تزالو کا مفاد ہی سمجھ میں نہیں آئے گا صاحب کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی یا نہیں تھی ورنہ لا تزالو کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی تھی ورنہ تزالوں کا مفاد سمجھ میں نہیں آئے گا تبا تابعین کے زمانے میں تھی تھی زندگی کے اور دنیا کے ہر دور میں وہ جماعت رہی ہے تو صحابہ کرام کے زمانے میں وہ جماعت تھی رسول کے زمانے میں وہ جماعت تھی تابعین کے زمانے میں وہ جماعت تھی تبا تابعین کے زمانے میں تھی زندگی کے ہر دور میں دنیا میں وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی ہے کبھی دنیا کسی لمحے اس جماعت سے خالی نہیں رہی ہے ورنہ اللہ تضالوں کا مفاد نہیں سمجھ میں آئے گا اب بتائیے حنفیت اس سے مراد ہو سکتی ہے شافعیت مراد ہو سکتی ہے ہمبلیت مراد ہو سکتی ہے مالکیت مراد ہو سکتی ہے ہاشا وک اللہ نہ حنفیت مراد ہو سکتی ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سن اسی ہجری کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور انتقال آپ کا ایک سو پچاس ہجری میں ہو رہا ہے اس کے بعد ہنفی مسلک وجود میں آیا ہے تو امام ابو حنیفہ کے بعد جب ہنفی مسلک وجود میں آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بعد کی بات ہے اس سے پہلے ایک جماعت تھی اس لیے کہ لا تزالو کا مفاد یہی کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اور دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں رہی اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ اسی میں پیدا ہوتے اسی سے پہلے یہ جماعت موجود تھی سوال ہے کون سی جماعت تھی حنفیت تو تھی نہیں اس لیے کہ اسی کے بعد مسئلے کا حنفی بنا ہے اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں سن ترانوے میں سن ترانوے وہ ہجری ہے جب محمد ابن قاسم نے ہندوستان کے اوپر سندھ کے اوپر حملہ کیا ہے ظاہر ہے کہ آپ کے بعد مالکیت بنی مالکی مسلک بنا اس سے پہلے مالکی مسلک تھا ہی نہیں لہذا مالکیت مراد نہیں ہو سکتی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو چونسٹھ کے اندر ہو رہی ہے ایک سو چونسٹھ کے بعد مسلک حنبلیت وجود میں آیا ہے اس سے پہلے وہ جماعت موجود تھی اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ایک سو پچاس میں ہو رہی ہے یعنی جس سال حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو رہا ہے اسی سال حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ پیدا ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی پیدائش کے بعد شافعی مسئلہ وجود میں آیا اور حدیث پاک کہہ رہی ہے کہ دنیا کبھی اس جماعت سے خالی نہیں ہوئی اس لیے کہ لا تزالوں کا مفاد ہے استمرار بلا انتقال یعنی ان سے پہلے وہ جماعت موجود تھی خود یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اس سے مراد حنفیت نہیں ہے اس سے مراد مالکیت نہیں ہے اس سے مراد حنبلیت نہیں ہے اس سے مراد شافعیت نہیں ہے پھر کون سے لوگ مراد ہے کون سی جماعت مراد ہے وہی جماعت مراد ہے جسے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اصحاب الحدیث کہا ہے حضرت علی ابن مدینی نے اصحاب الحدیث کہا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اہل الحدیث کہا ہے ایک پہچان تو یہ ہوئی کہ ہمیشہ رہے گی دوسرا نقطہ یہ معلومات پائے فتن ایک ہی جماعت رہے گی یہ چار برہ کیسے ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت رہے گی یا چار چار کو برخت بول رہے ہیں یہاں کہیں گے ایک جماعت رہے گی چار چار جماعتیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں جماعتیں مراد نہیں ہے اس لیے کہ طائفہ کی قید ان چاروں کو الگ کر رہی ہے وہ کوئی دوسرا ہی طائفہ ہے وہ کوئی دوسرا ہی کرو ہے وہ کوئی دوسری ہی جماعت ہے یہ طائفہ کا مفاد ہوا لا تزالو کا مفاد سمجھ میں آیا طائفتن کا مفاد سمجھ میں آیا آگے بڑھیے لا تزال امتی الحق وہی جماعت وہی گروہ حق کے اوپر ہوگی حق کے اوپر ہوگی وہ بقیہ سارے لوگ ناحق پر ہوں گے وہی جماعت سرات مستقیم پر ہوگی اور منصورین کا لفظ قابل غور ہے اللہ کی نصرت و تائید اس جماعت کے ساتھ ہوگی ایک اہل حدیث اگر کسی گلی میں موجود ہو چند سالوں کے اندر ایک جماعت بن جاتی ہے یہ اللہ کی نصرت و تائید نہیں تو اور کیا ہے ایک اہل حدیث کسی گلی میں موجود ہو کسی محلے میں موجود ہو اللہ کی نصرت و تائید دیکھیے کہ پوری جماعت بنا لیتا ہے مخالفین خوف سے کاپتے رہتے ان کے پروپیگنڈے ان کی گالیاں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس ان سے لڑنے کے لیے دلائل نہیں ہے کہیں میں نے پڑھا تھا ماڈرن دور میں گالیاں آگے sign of interrogation sign of interrogation modern دور میں گالیاں کس کو بولتے ہیں جواب دیتا ہے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان یہ دور میں گالیاں یہ یہ صاحب کا جواب ہے یعنی جو آدمی گالیوں پر اتر آئے دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے ہیں ماڈرن دور میں گالیاں جواب تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان تو ایک محلے میں اگر کوئی اہل حدیث ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے ایک رہتا ہے پوری جماعت بنا لیتا ہے اگلا ٹکڑا دیکھیے لا یزرہم من خالفہم اس ٹکڑے سے دو باتیں معلوم ہوئی بلکہ یہ کہہ لو کہ تین باتیں معلوم ہوئی ایک تو یہ کہ ان سے مخالفت لوگ کرتے ہی رہیں گے ان سے جھگڑا ہوتا ہی رہے گا اور یہ برابر جھگڑتے رہیں گے جہاں دیکھو لڑ رہے ہیں جہاں دیکھو دلائل پیش کر رہے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ برابر جھگڑتے رہیں گے اور مخالفت برابر ہوگی چپ ہو جائے تو مخالفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ لفظ بتا رہا ہے من خالف اون کا کہ یہ چپ نہیں بیٹھیں گے جھگڑا کرتے رہیں گے مخالفت ہوتی رہے گی پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ چپ نہیں بیٹھنے والے مخالفت ہوگی کیوں اس لیے کہ چپ چاپ نہیں بیٹھیں گے بولتے رہیں گے اور جب بولیں گے تو مخالفت ہوگی اور حدیث پاک بتا رہی ہے مخالفت ہوگی لیکن مخالفت کا کوئی اثر اس جماعت کے اوپر نہیں ہوگا لا یزرہم کون لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے من یزرو کا فائل ہے جو ان کی مخالفت کریں گے کسی بھی میدان میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے چاہے وہ دلائل کا میدان ہو تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہ بھی ایک نقطہ نکلا اس حدیث پاک سے دلائل لے کر کے بیٹھیں گے تو ان کے پاس لچر پوچھ اور باطل دلائل کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی ایک نقطہ اور یہاں بتا دوں قرآن حکیم میں کہیں بھی دلیل کا مطالبہ نہیں ہے نقطہ ہے یہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا برہان کا مطالبہ کرتا ہے سلطان کا مطالبہ کرتا ہے اسی وجہ سے قرآن حکیم میں کہیں یہ نہیں کہا گیا فاتو بے دلیل ایسا نہیں کہا گیا دلیل کہا گیا کہا گیا کیا بات ہے قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا فاتو بے دلیل دلیل لاؤ دلیل تو سب کے پاس ہوتی ہے قرآن کہتا ہے ارے دلیل تو بریلی کے پاس بھی ہے دلیل تو دیوبندی کے پاس بھی ہے دلیل تو قادیانی کے پاس بھی ہے دلیل تو ہندوؤں کے پاس بھی ہے دلیل تو عیسائیوں کے پاس بھی ہے دلیل تو یہودیوں کے پاس ہے قرآن حکیم کہتا ہے دلیل دو ایسا نہیں بولتا بلکہ یہ کہتا برہان لاؤ برہان کسے بولتے معلوم ہے قاسمی صاحب کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی ان کے معلومات میں اضافے کے لیے بول رہا ہوں برہان کہتے ہیں سورج کی وہ روشنی سورج کی وہ شوائیں جو سورج کے قریب ہوں عربی میں وہ کہہ سکتے ہیں اش الشمس التی تخرب شمس برہان وہ کرنیں جو سورج کے قریب ہوں ان کرنوں کو برہان کہا جاتا ہے اب بتائیے وہاں دور روشنی ہے بتائیے سب سے زیادہ روشن جگہ کون سی ہوگی یہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یا جہاں وہ روشنی ہے اس کا مطلب جہاں روشنی ہے وہاں کے اطراف و جوانب زیادہ روشن ہوں گے اور جیسے جیسے فاصلہ بڑھتا جائے گا روشنی کم ہوتی جائے گی اس کا مطلب قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل لاؤ کہ بات بالکل واضح ہو جائے جیسے سورج کی وہ کرنیں جو سورج کے قریب رہتی ہیں ان کے دائرے میں اگر کوئی چیز آ جائے تو بالکل روشن ہو جاتی ہے ایسی دلیل لاؤ فاتو برہان ہے تم ان کن تم سادہ یہ ہے برہان کا مطلب آؤ سلطان کا مطلب سمجھاتا ہوں قرآن حکیم شرک کے بارے میں کہتا ہے ہا من قرآن کا اندازہ بیان کتنا خوبصورت ہے لائٹ لے لیتا ہے ہا من یہ یہ انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہا قوم تخو یہ ہماری قوم جس نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیے ہیں اچھا لولا بسلطان بین یہ اپنے اس موقف کے اوپر شرک کے اوپر سلطان بین کیوں نہیں لاتے سلطان الگ ہے بین الگ ہے دونوں کا مفہوم سمجھا دوں پھر آگے بڑھتا ہوں سلطان کا لفظ بنا ہے تین لام تو ایسی دلیل دو کہ آدمی کے ذہن کے اوپر مسلط ہو جائے آدمی کے دل کے اوپر مسلط ہو جائے سامنے والا چپ ہو جائے ذہن خاموش ہو جائے دل خاموش ہو جائے اس کو کہتے ہیں سلطان سامنے والے کے پاس جواب نہ رہ جائے اس کو کہتے ہیں سلطان یعنی دلیل مسلط ہو جائے ذہن کے اوپر دل کے اوپر مسلط ہو جائے دل کے اوپر اس دلیل کا قبضہ دماغ کے اوپر اس دلیل کا قبضہ کہ سامنے والا وہ دلیل سننے کے بعد چپ ہو جائے ایسی دلیل کو سلطان کہتے ہیں اچھا لا کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کچھ قاسمی ایسے ہوں گے جو دلیل کو لپیٹ کر کے پیش کریں گے تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جائے گی کیا ہے یہ اگر کمپلیکیشن ہو دلیل میں تب بھی تھوڑی دیر کے لیے عقل حیران رہ جاتی ہے خاموش ہو جاتا ہے دل خاموش ہو جاتا ہے دماغ قرآن حکیم کہتا ہے ایسی دلیل نہیں چاہیے جس کے اندر کمپلیکیشن ہو الجھا ہو بلکہ دلیل ایسی ہو سلطان ہو اور بالکل واضح ہو کمپلیکیشن نہیں ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن کی وجہ سے عقل حیران رہ جائے جائے اور اور دل تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ نہیں دلیل بالکل واضح ہو ہو سلطان بہن تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن حکیم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا قرآن حکیم سلطان کا مطالبہ کرتا ہے وہ بھی سلطان بہین کا مطالبہ کرتا ہے قرآن حکیم برحان کا مطالبہ کرتا ہے یہ سلطان کا مطالبہ اور یہ برہان کا مطالبہ اس بات کی طرف مشیر ہے اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دلیلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں دلیلیں ایسی لاؤ جو مضبوط ہوں جس دلیل کو توڑا نہ جا سکے جس دلیل کا جواب نہ دیا جا سکے وہ دلیل پیش کرو اب بتاؤ یہ دلیل اہل حدیثوں کے علاوہ اور کہاں ہے ایسے دلائل جن کا جواب نہ دیا جا سکے ایسے دلائل صرف حدیثوں کے پاس ہیں تم کہتے ہو ہمارے پاس دلائل ہیں ہم کہتے ہیں وہ سب ضعیف ہیں جب ضعیف ہے تو سلطان نہیں ہوئے اگر ضعیف ہیں تو وہ برہان نہیں ہوئے لہذا تمہاری دلیلیں کس کام کی قرآن حکیم ایسی دلیل کو لات مارتا ہے احادیث ایسے دلائل کو کہتی ہیں کہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دو لیکن مطالبہ دلیل کا نہیں مطالبہ سلطان بین کا ہے اور مطالبہ برہان کا ہے کتنی باتیں معلوم ہوئی حدیث پاک سے کہ اصحاب الحدیث کب سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں لا تزالوں کا مفاد بتا رہا ہے اور جماعتیں چار نہیں ہوں گی جماعت ایک ہوگی فتون کا مفاد ہے اور برابر لڑتے رہیں گے کہیں چپ نہیں بیٹھے رہیں گے یہ لا یزرہم من خالفہم کا مفاد ہے اور دلائل کے میدان میں کسی بھی میدان میں سامنے والا ان کو چت نہیں کر سکتا اور مخالفین کے جھوٹے پروپیگنڈے الزامات انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اچھا یہ جماعت کب تک رہے گی آخری ٹکڑا یاتی اللہ عز و جل یہاں تک کہ قیامت آ جائے یعنی زمانے رسالت سے لے کر تا قیام قیامت یہ جماعت موجود رہے گی اب آپ دل کے دروازے کھول کر کے دماغ کی کھڑکیاں کھول کر کے ذرا فیصلہ کر لیں کہ کیا اس حدیث پاک سے مراد اس حدیث پاک میں جس طائفہ کی بات کہی گئی ہے جس گروہ کی بات کہی گئی ہے جس جماعت کی بات کہی گئی کیا وہ جماعت حنفی جماعت ہے اس لیے کہ وہ تو اسی سال کے بعد وجود میں آئی ہے چوتھی صدی سے پہلے تو یہ سب کچھ تھا ہی نہیں ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے جس کے پاس نقطوں کی سوا ہے کیا وہ بھی لچر نکتے باطل نقطے کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد محدثین ہیں آج کے اہل حدیث تھوڑی ہیں ایک اعتراض تو یہ ہے دوسرا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے اہل الحدیث نام کیوں رکھا تو اہل الحدیث نام کیوں رکھا اس کا جواب رہا عیسائی عیسا کے زمانے میں مسلمان تھے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے لوگ مسلمان تھے کہ نہیں حضرت موسا کے دور میں حضرت موسا پر ایمان لانے والے مسلمان تھے کیا نہیں حضرت آدم کے دور پر دور میں حضرت آدم کی اتباع کرنے والے لوگ مسلمان تھے کیا نہیں ہر دور میں اپنے نبیوں کی اتباع کرنے والے مسلمان تھے یا نہیں تھے اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم سے ہے اب ہمارا امتیاز کیسے ہو عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہودی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلم کہتے ہیں اس لیے کہ اسلام تو حضرت آدم کے دور سے ہی ہے غور کیجئے تمام مذاہب کہ مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے جیسے کہہ دیا محمدی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ عیسائی نہیں ہے اب وہ یہودی نہیں ہے وہ اور کسی مذہب کا ماننے والا نہیں ہے تو دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد معیار ہے محمدی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اچھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بداتی لوگ بھی ہیں بداتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد میں یار ہے لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے دوسرے مذاہب کے مسلمانوں سے ممتاز ہونے کے لیے ذات محمد معیار ہے اس لیے اہل حدیث اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بداتی بھی ہیں لہذا بداتیوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور سنت رسول کا پتہ احادیث محمد سے چلتا ہے لہذا احادیث محمد یہ معیار ہے سنت کو جاننے کی لہذا اہل حدیث اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سے دوہرا دوں دیگر مذاہب کے مسلمانوں سے امتیاز کے لیے ذات محمد میں یار ہے اسی وجہ سے اہل حدیث اپنے آپ کو محمد ہی کہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بدعتی لوگ بھی ہیں لہذا بداتوں سے امتیاز کے لیے سنت محمد معیار ہے تو ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور سنت کو جاننے کا ذریعہ احادیث رسول ہے احادیث محمد ہے لہذا احادیث محمد کی طرف نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اگر قاسمی صاحب کو منطق آتی ہو تو میں یہ کہوں گا کہ جامع اور مانے کسی چیز کی تعریف ہوتی ہے جب کسی جن سے قریب کی فصلیں قریب لائی جائے یہ منطق ہے جن سے قریب جیسے حیوان اور فصلیں قریب اس کی ناطق لہذا انسان کی تعریف حیوان ہے ناطق اس لیے کہ حیوان جن سے قریب ہے اور ناطق فصل اس کا فصل قریب ہے لہذا انسان کی جامع اور معنی تعریف حیوان ناطق ہے لہذا ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں محمدی کہتے ہیں اس وجہ سے اہل سنت کہتے ہیں اس وجہ سے اہل الحدیث کہتے ہیں اس وجہ سے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ تم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہتے ہو اہل حدیث صرف محدثین کو کہتے ہیں غلط بات ہے دو لفظ آتے ہیں محدث اور اہل الحدیث محدث سے مراد عالم بالحدیث حدیث کو جاننے والا حدیث کی تحقیق کرنے والا حدیث کو پرکھنے والا اس کو محدث کہتے ہیں عالم بالحدیث کو محدث کہتے ہیں اور اہل الحدیث عام ہے عامل بالحدیث کو بھی کہتے ہیں اور عالم بالحدیث کو بھی کہتے ہیں جیسے قرآن حکیم کہتا ہے کلیا اہل الکتاب اے اہل کتاب تو اہل کتاب سے مراد صرف علماء ہی ہیں کیا تمام یہود سارا قرآن حکیم خود کہتا ہے کہ اہل اگر لگا دیا جائے تو بات عام ہو جاتی ہے اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کے عالم بھی ہیں اور عوام بھی ہے لہذا اہل الحدیث سے مراد عالم بالحدیث بھی ہے اور عامل بالحدیث بھی تو یہ اس سوال کا جواب ہو گیا کہ ہم انگریزوں کی اولاد نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تو زمانے رسول ہی سے ہیں لہذا انگریزوں کا بچہ کہنا یا انگریزوں کی اولاد کہنا یہ اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے اہل حدیثوں کے اوپر بہت بڑی زیادتی ہے اور ایک طریقے کا یہ قذف ہے قذف ثبوت نہ دے سکے تو کتنے کوڑے لگائے جائیں مولانا اسی کوڑے لگائے جائیں اس لیے کہ الزام ثابت نہ ہو سکے تو اسی کھوڑے لگائے جائیں یہ حد قذف ہے اسی کوڑے لگائے جائیں میں نے اس کیسٹ میں یہ بھی سنا اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے مغل اعظم فلم دیکھی ہوگی حضرت میں اکبر کی بڑی تعریف ہو رہی ہے اکبر کے بارے میں قرآن حکیم کیا کہتا ہے آیت کریم آیت کریم ملاحظہ ہو ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا ان الذين يكفرون بالله ورسله اللہ کا انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں رسول کا انکار کرتے ہیں رسول کی احادیث کا انکار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں اللہ و رسولی اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور تیسرا کام کیا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں بعض اسلامی باتوں پر اور بعض اسلامی باتوں کا انکار کرتے ہیں بعض کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں اب بہت سارے مذاہب کو ملا کر ایک چوچو کا مربع بنا لیا گیا جس کو قرآن حکیم کہتا ہے سبیلا تمام مذاہب کے اصولوں کو ملا کر کے ایک بیچ بیچ کی راہ نکال لینا یہی کام اس نے کیا تھا تمام مذاہب کے اصول اور قوانین کو اس کا عقیدہ یہ تھا کہ صداقت اور ٹروتھ یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے لہذا کچھ قوانین اس نے ہندوازم سے لیے کچھ قوانین اس نے عیسائیت سے لیے کچھ قوانین یہودیت سے لیے اور کچھ قوانین اسلامی لیے اور ایک دین تیار کیا جس کا نام دین الہی ہے کیا اسی کے بارے میں قرآن حکیم کا یہ ارشاد بالکل فٹ نہیں بیٹھتا ہے کہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْزٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْزٍ بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں اور ایک تیسری راہ نکال لینا وَيُرِيدُونَ عَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اس کے درمیان ایک راہ نکال لے یعنی دین الہی بنایا اس نے قرآن حکیم اب کہتا ہے اکبر کے بارے میں اُلَائِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقَّا ایسے لوگ پکے کافر ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب مہین تیار کر رکھا ایک بڑی عجیب بات کیسٹ سے سننے کے بعد میری سمجھ میں آئی اس نے مہیش بھٹ کی بھی بڑی تعریف کی ہے کیسے سنیے نا مہیش بھٹ کی کی بڑی بڑی تعریف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جنگ آزادی کے اوپر کوئی فلم بنا رہا ہے یہ انتہائی گھٹیا درجے کا فلم ساز ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کے اوپر مہیش بھٹ صاحب ایک فلم بنانے والے ہیں فلم بن رہی ہے جو جلد ہی منظر عام پر آ رہی ہے میری معلومات میں اضافہ ہوا اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو لہو الحدیث خریدتے ہیں لہو کا مطلب دیکھ لو حدیث کا مطلب دیکھ لو ایسی بات جو کھیل ہو یہ جو ڈائلاگ بولے جاتے ہیں اس میں حقیقت کا شائبہ ہوتا ہے جو ڈائلاگ پوری فلم میں بولے جاتے ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے ساری باتیں جھوٹی ہوتی ہیں لہذا فلم کے اوپر لاہول حدیث کا لفظ بالکل فٹ بیٹھتا ہے تو جو لوگ لاہول حدیث خریدتے ہیں اور اس لاہول حدیث نے تو آج ہماری اسلامی زندگی کو بھی متاثر کر کے رکھ دیا ہے جس کی طرف قرآن حکم نے اشارہ کیا عن سبیل اللہ بغیر علم بغیر علم کے یہ لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں وہ راہ کو ہاں کا مرجہ سبیل ہے اللہ کی راہ کو اسلام کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے آج دیکھو اسلام کا کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے سب سے زیادہ مذاق تو میڈیا اڑاتا ہے قرآن حکیم کہتا ہے لاہول حدیث خریدنے والوں کے لیے کیا ہے کیا سزا ہے وہی سزا جو اکبر جیسے لوگوں کے لیے تدنا لہم عذاب محین یہاں ان فلم سازوں کے بارے میں بھی کہا گیا ان کے لیے بھی رسوا کن عذاب ان کے لیے بھی رسوا عذاب اور جس مغل بادشاہ اکبر اعظم کی قاسمی صاحب تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی تعریف میں رتب اللسان ہے یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی مسلکن حنفی تھا اللہ اکبر مسلکن حنفی تھا اس وجہ سے اس حنفیت کے اشتراک کی وجہ سے مولانا کو بڑی ہمدردی ہے اس سے بڑی ہمدردی ہے بڑی محبت ہے اس سے جبکہ مغل دور کے اندر خود مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے حکایات اولیاء کے اندر لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خطبوں میں درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا منع کر دیا گیا تھا اور سلام بھی بند کر دیا گیا تھا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا تو اسلام کی تعلیم کیا ہے اس سلسلے میں اس سلسلے میں میں وہ حدیث پیش کر دوں روایتی سرائے وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا او لا ادلكم على شيء اذا فعلته اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم رحمه الله عليه حدیث پاک کو ایسے کتاب الايمان ملا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو یہاں دیکھو اہل حدیث اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے کتنے پیسے ضمیر لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت دے کتنے بے ضمیر لوگ ہیں یہ کتنے بے ضمیر لوگ ہیں اہل حدیث اہل حدیث کی ٹانگ کھینچ رہا ہے تو تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے ہاں، یہ مت سنو اس کی مت سنو ہاں، یہ ہے تمہارے اندر ایمان کہاں ہے یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ اور یہ کہا جا رہا ہے جب ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو غلطی کس کے اندر نہیں ہوتی تم معصوم ہو نبی ہو تم نبی ہو تم انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے تو کوئی غلطی ہو تو غلطی کی نشاندہی کی جائے اور اس کے منہ پر نشاندہی کی جائے اس سلسلے میں جی چاہتا ہے کہ میں ایک اور روایت پیش کر دوں روایت اس طرح ہے وان ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم والمسلم مرآ والمؤمن مرآ المؤمن اخو المؤمن وال مؤمن مرآت المؤمن علیہ من ابو فی کتاب الادب حضرت امام اس حدیث پاک کو کتاب الادب میں کتاب الادب میں حدیث دیکھ لی جائے ایسے ہی موجود ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن مومن کا بھائی ہے کیا بھائی کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے تو کیا بھائی کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں بتا ٹانگیں کھینچی جاتی ہے اس کی اس کی اصلاح کی جاتی ہے ول مرعات والمؤمن المرآت ول مومن مومن کا آئینہ ہے ایک نقطہ بتاتا ہوں مومن مومن کا آئینہ ہے کیا مطلب آئینہ جب تک سامنے رہتا ہے چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے اگر آدمی چہرے کے کو آئینے سے ہٹا لے آئینہ ساکت ہو جاتا ہے کچھ نہیں بولتا جب تک آدمی آئینے کے سامنے ہے تب تک آئینہ چہرے کی خوبیاں اور خرابیاں بتاتا ہے آدمی آئینے کے سامنے سے ہٹ جائے آئینہ بلینک ہو جاتا ہے کچھ بولتا ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایسے بن جاؤ جب مومن تیرے سامنے آئے تو خوبیاں اور خرابیاں بتا دے مومن تیرے سامنے سے ہٹ جائے تو آئینے کی طرف بلینک ہو جا حدیث پڑھو خالی اہل حدیث کا ٹائٹل لگانے سے اہل حدیث نہیں ہو جاتا جی اور یقف علیہ فیاتا اس کے جائیداد کی نگرانی کرو یہودی اس کے پس پشت جب وہ نہ رہے تو اس کا احاطہ کرو احاطہ کا مطلب اس کی عزت کی حفاظت کرو اس کی آبرو کی حفاظت کرو اس کے مال کی حفاظت کرو یہ ایک مومن کا فریضہ ایک مومن کے تئیں ہوتا ہے عالم کو شریعت سکھانے چلے ہیں یہ لوگ اللہ انہیں ہدایت دے یہ عالم کو شریعت سکھائیں گے جنہیں پوری زندگی قرآن اور احادیث کے تتبوں میں لگا دی ہے بتائیے اب ان کے لیے کیا ہدایت ہی کی دعا کی جا سکتی ہے اور کیا کیا جا سکتا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور آؤ میں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو افشو السلام ابھی اپنے درمیان تم سلام کرائچ کرو ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو طریقہ یہ بتایا گیا ہے ملنے کا کہ ایک السلام علیکم کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درواز شریف پڑھنا خطبوں کے اندر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا اور دوسرے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا تو السلام علیکم نہیں بولتا تھا کہتا تھا رفیع الدین تسلیمات عرض کرتا ہے رفیع الدین آداب عرض کرتا ہے یعنی سلام کا رواج ہی نہیں رہ گیا تھا قرآن پڑھنا اور پڑھانا بالکل انقا تھا فقہ کا دور دورہ تھا اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ اٹھارہ سو دس کے اندر اٹھارہ سو دس عیسوی میں سب سے پہلے شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ اور شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ہندی میں ترجمہ کیا اٹھارہ سو دس کے اندر جانتے ہیں قرآن حکیم کے اس ترجمے کو چھپوانے والا ایک اہل حدیث ہی تھا اللہ اکبر قرآن حکیم کے اس مترجم نسخے کو چھپوانے والا اور اس کا محرک اہل کہل حدیث ہی تھا حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید اپنے ایک شاگرد زما بردوانی کے حوالے یہ نسخہ کیا اور کہا کہ اس کو چھپوا دو قرآن حکیم کا ہندی مترجم نسخہ سب سے پہلے ہندوستان میں جب چھپوایا گیا تو چھپوانے کا محرک اہل حدیث اور چھپوانے والا بھی اہل حدیث تھا اور ایک بات اور سن لیجئے اور اسے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا اسی طریقے سے احادیث بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں تھا لوگ فقہ پڑھتے اور پڑھاتے تھے اور اسی کے مطابق عمل کرتے تھے آپ قاسم العلوم دیوبند جو ایک میگزین نکلتا تھا اس میگزین کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اس کی جلد اول میں گیارہویں شمارے کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کیا لکھی ہوئی ہے کہ ہم لوگ حدیث کو فقہا کے اقوال کی تائید کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس پر عمل کیا جائے بلکہ حدیث کو اس لیے پڑھایا جاتا تھا تاکہ اس سے فقہی اقوال کی نصرت کی جائے فقہی اقوال کی تائید کی جائے یہ تھا اس ہندوستان کے اندر حدیث کا حال اگر خدا کی قسم اہل حدیث یہاں نہ ہوتے تو علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے انہوں نے ہی قرآن کو زندہ کیا احادیث کو انہوں نے زندہ کیا اگر یہ نہ ہوتے تو بالکل بجا کہہ رہا ہوں کہ علوم قرآن و سنت ختم ہو چکے ہوتے انہوں نے ہی بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے انہوں نے ہی بتایا کہ اگر پیر جیلانی بڑے ہیں بڑے رہیں جنید و بغدادی بڑے ہوں گے خواجہ گیسو دراز بڑے ہوں گے جنود جنوید اور بایزید بستامی بڑے ہوں گے خواجہ اجمیری بڑے ہوں گے امام حنیفہ بڑے ہوں گے امام شافعی بڑے ہوں گے امام احمد ابن حنبل بڑے ہوں گے امام مالک بڑے ہوں گے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کی خاک کے مقابلے میں بھی ان کو نہیں کھڑا کیا جا سکتا درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد محمد صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید اہل حدیث نے بتایا کہ مقام رسالت کیا ہوتا ہے اہل حدیث نے بتایا کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے اور جناب محمد الرسول کا مقام کیا ہے ورنہ لوگ مقام نبوت سے آشنا ہوتے نہ آشنا ہوتے مقام رسالت سے نہ آشنا ہوتے نہ واقف ہوتے یہ اہل حدیثوں کا بہت بڑا احسان ہے ہندوستانیوں کے اوپر عجیب بات ہے قاسمی صاحب فرماتے ہیں فقہ پہلے آئی بخاری بعد میں آئے <laughs> نہ یہ ایسی تفلانہ حرکت ہے جیسے اس کا مطلب ہے کچھ مطالعہ ہی نہیں ہے حضرت کا اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی موت بعد شمع نبوت کی کرنے لے کر کے کون لوگ آئے میں یہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے چار سال بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں عثمان ابن صفی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے سترہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور سن پندرہ ہجری کے اندر ہندوستان تشریف لائے اور سورت کی بندرگاہ سے ہوتے ہوئے وہ بھوج کے علاقے میں آئے اور گجرات کے اکثر شہروں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا صحابے کرام کیا لے کر آئے تھے حضرت عثمان ابن ابلا ست اللہ سترہ ہیں یہ سترہ جواب دیجئے حنفیت لے کر آئے ارے حنفیت تو اسی کے بعد کی بات ہے یہ لوگ پندرہ ہی میں کیا لے کر آئے حضرت عثمان ابن ابلا ثقفی یہ سترہ صحابہ کرام جو ہندوستان میں آئے یہ کیا لے کر کے آئے حنفیت لے کر آئے نہیں مالکیت لے کر آئے نہیں ہم لے کر کے آئے نہیں شافیت لے کر کے آئے نہیں پھر کیا لے کر کے آئے نبوت کی شمع لے کر کے آئے قرآن اور حدیث لے کر کے آئے اور اس کے بعد حضرت ال کے دور مبارک میں پھر تین سال جاتے سوال یہ ہے کہ یہ پھر تین سال کیا لے کر کے آئے قرآن و حدیث لے کر کے آئے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی کے دور میں چار سال تین حضرت علی کے میں چار حضرت معاویہ کے دور میں ہے میں پوچھوں حضرت معاویہ کے دور میں چار صحابہ کرام جو ہے وہ کیا لے کر کیا ہے قرآن و سنت ہی لے کر کیا ہے اس لیے کہ اس وقت تو حنفیت تھی مالیت تھی نہیں حنبلیت تو تھی نہیں شافیت تو تھی نہیں اس کے بعد حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صحابی آئے حضرت منظر ابن جارود عبدی حضرت منظر ابن جارود عبدی حضرت یزید علیہ کے دور میں آئے کہ یہ صحابی جب لشکر لے کر کے یہاں آئے تو کیا لے کر آئے قرآن و سنت لے کر کے آئے اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع ہوتا ہے تابعین کا تابعین سب سے پہلے سینتالیس آئے فورٹی سیون یا تقریباً فورٹی ٹو اس طریقے کے اس طریقے کی تعداد میں یہ لوگ آئے ان میں حضرت محمد ابن قاسم رحم اللہ علیہ بھی ہے یہ تابعی ہے بتائیے محمد قاسم رحمت اللہ علیہ سن ترانوے میں اب ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں آئے اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ کی عمر کی تھی اسی میں پیدا ہوئے اس وقت ان کی عمر بارہ تیرہ سال کی رہی ہوگی بارہ تیرہ سال کے تھے اس وقت تو حنفیت وجود میں نہیں آئی تھی تابعی جب آئے تب بھی حنفیت کا وجود نہیں تھا شافیت کا وجود نہیں تھا تھا ولیت کا وجود نہیں تھا پھر کیا لے کر کے آئے یہ لوگ صرف اور صرف قرآن و سنت لے کر کے آئے اللہ اکبر یہ والا کر غلط فہمیاں پھیلانے کا ارادہ رکھتا ہے اور کتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے کہ فقہ پہلے آئی حدیث بعد میں آئی یہاں عالم یہ ہے کہ حدیث پہلے آئی فقہ بد کی پیداوار ہے فقہ تو بعد کی پیداوار ہے کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تارک و تعالی بے شمار رحمت نازل فرمائے ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر بے شمار رحمت فرمائے ایک بات یاد رکھیے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہے نبی اگر غلطی کرنے لگے تو آسمان سے اس کی رہنمائی ہو جاتی تھی فرشتہ آتا تھا اور بتاتا تھا کہ آپ سے یہاں غلطی ہوئی ہے غلطی صحیح کیجیے آپ اور یہ تمام صحاب کرام کا عقیدہ ہے کہ نبی کی بات کو منوان تسلیم کرنا ہی ایمان کا تقاضا ہے غیر نبی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے دلیل دلیل ملازا فتح المجید کے اندر حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے قول اس طریقے کا ہے وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال یوشکو ان تنزل علیکم حجارت من السماء یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیب ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے پتھر برسیں تمہارے اوپر آسمان سے پتھر سے کیوں میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا اکول میں بولتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ تقول اور تم بولتے ہو کالا ابو بکرین وہ عمر ابو بکر ایسا کہتے ہیں اور عمر ایسا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی دادی کی وراث کے معاملے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی دادی کا حصہ کیا ہے پوچھا گیا حضرت ابو بکر نے فرمایا نہ تو قرآن میں میں پاتا ہوں نہ حدیث میں پاتا ہوں حضرت مغیر ابن شعبہ نے وہی ٹوک دیا کہا کہ آپ غلطی پر ہیں میں نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی, دادی کو پیسہ دلایا ہے دیکھیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے غلطی ہوئی ہے نبی سے غلطی نہیں ہوتی اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا اور یہی پر ہمارا منحص سمجھ لو قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے تام شک و شبہ سے بالا تر ہے قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت ہے یہ اہل حدیث کا پہلا منہج اور حدیث رسول یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک ہے بات آپ کی نہیں ہے زبان آپ کی زبان آپ کی ہے لیکن بات اللہ کی ہے اور آپ معصوم انل خطا ہے لہذا صحیح احادیث بھی ہمارے نزدیک قرآن ہی کی طرح حجت ہے یہ ہمارا منہج ہے قرآن اللہ کا کلام تمام شک و شبہ بالا تر اس کے ایک ایک لفظ کو ہم حجت مانتے ہیں اسی طریقے سے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم معصوم زبان سے آپ جو کچھ بولتے ہیں زبان آپ کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے جیسا کہ اللہ نے خود سورج میں فرمایا آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں ہوتی بلکہ وہی الہی ہوتی ہے اور رہا ایم کرام کا معاملہ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام ایم کرام واجب الاحترام ہیں ہے واجب الاطاعت نہیں ہے یہ منع کر رہا تمام ایم کرام واجب الاحترام ہیں ان کا احترام کیا جائے لیکن واجب الاطاعت نہیں ہے ان کی اطاعت انہی اقوال میں ہوگی جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق ہوں گے اگر کسی امام کا قول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہے تو وہ امام تو کیا اگر کسی صحابی کی بات بھی ٹکرا جائے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تو ہم صحابی کی بات کو نہیں لیتے یہ ہمارا عقیدہ ہے تمام ام کرام ہمارے لیے واجب الحترام لیکن واجب نہیں واجب کے اقوال میں جو اقوال جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے اقوال سے ہم گئے یہ ہمارا عقیدہ ہے ایک بڑی عجیب بات فرمائی گئی قاسمی صاحب کی طرف سے کہ جس طریقے سے تمام انبیاء کرام پر حق اسی طریقے سے چاروں امام بھی برحق ایک بات ایک نبی کے دور میں حرام تھی دوسرے نبی کے دور میں وہی چیز حلال تھی لیکن اس کے باوجود بھی تمام انبیاء کرام کو برحق مانتے ہی ہونا کتنا بڑا مغالتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چاروں ائمہ یہ چار نبیوں کی طرح ہیں اگرچہ زبان سے انہوں نے نہیں کہا لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے عقیدہ ہے ان کا کہ یہ چار امام چار نبیوں کی طرح ہیں عجیب بات ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبی کے بعد جب دوسرا نبی آتا ہے تو پہلی پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو چکتی ہے یہاں چار امام اگر چار باتیں کہتے ہیں ایک امام ایک کو حلال کہتا ہے ایک کو حرام کہتا ہے تو ان نبیوں کی طرح نہیں ہے کہ ایک بات ایک نبی کے دور میں حلال تھی دوسرے نبی کے دور میں وہ چیز حرام ہو گئی اس لیے کہ ایک نبی کے بعد ہی دوسرا نبی آتا ہے اور آنے والا نبی پہلے نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیتا ہے کیسا موقع ہے دیکھیے چاروں امام ایک نبی کی امت ہیں اور ایک امام ایک چیز کو حرام کہہ رہا ہے اور دوسرا امام اسی چیز کو حلال کہہ رہا ہے بتائیے دونوں کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتا ہے آزمی صاحب نے فرمایا کہ یہ لوگ سود سے نہیں روکتے اللہ ہوگا سود سے نہیں روکتے ارے سود کا دروازہ تو آپ ہی لوگوں نے کھول دیا ہے روک تو ہم رہے ہیں اللہ تبارک نے کیا فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے آیت کا عموم مقتضی ہے آیت کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ سود دار الحرب میں بھی حرام ہے دار الاسلام میں بھی حرام ہے مسلم اور مسلم کے درمیان حرام ہے مسلم اور کافر کے درمیان حلال ہے حرام ہے اور اسی طریقے سے مستامن ہو یا حربی ہو ہر ایک سے سود لینا دے